حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مشروب پینے سے منع فرماتے سنا جو قدو کے برتن یا روغنی مٹکے یا تار کو لگے ہوئے برتن میں تیار کیا گیا ہو علاوہ زیتون کے تیل اور سرکے کے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو انتالیس